السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری من لسانی یفقہ قولی سبق نمبر دو سو چونسٹھ آیت نمبر بیس سے اڑتیس تک lesson number two sixty four twenty two thirty eight لفسی ترجمہ وہ یقول الدین آ اور کہہ رہے تھے وہ لوگ جو ایمان لائے لو لا کیوں نہیں نزلت اتاری گئی سورت ان کوئی سورت فا پھر جب انزلت اتاری گئی سورتم محکمت ایک محکم سورت وزرا اور ذکر کیا گیا فی ہا اس میں القتال جنگ کا ریت الدینہ تم نے دیکھا ان لوگوں کو فیقلو بہم مرد ان جن کے دلوں میں بیماری تھی یمزرو نہ کا وہ دیکھ رہے تھے آپ کی طرف نہ ذرا دیکھنا المغشی بے ہوشی تاری ہو علیہ ہی اس پر من الموت موت کی وجہ سے فلا تو کم بختی ہے لہم ان کے لیے تعتن اطاط وقول معروف اور اچھی بات بھلی بات ازم المرو پھر جب مقرر ہوا فیصلہ حکم فلو پھر اگر صدقو وہ سچ کہیں اللہ اللہ تعالی سے لکانا البتہ ہوتا خیر الحم بہتر ان کے لیے فہل تو کیا اسی تم امید ہے تم سے ان اگر طلئی تم والی ہو تم انتف سدو فل اردی کہ نہ تم فساد کرو گے زمین میں و تقتیہ اور نہ تم کاٹو گے ارحامکم اپنے رشتوں کو الذین یہی وہ لوگ ہیں اللہ لانت کی ان پر اللہ نے پھر بہرا کر دیا ان کو آما ابسار اور اندھا کر دیا ان کی آنکھوں کو افلا کیا بھلا نہیں یا وہ تدبر کرتے غور و فکر کرتے القرآن قرآن میں ام یا علا قلوب دلوں پر اقفالہا تالے ان کے ان الزین بے شک وہ لوگ ارتدو جو پھر گئے اللہ ادبارہم اپنی پیٹھوں پر ممبا دما بعد اس کے جو تبین لہم الہدا واضح ہو گئی ان کے لیے ہدایت اشیتانو شیطان نے سب ولحم لہم آسان کر دیا ان کے لیے وہ املا لہم اور امیدیں دلائی ان کو یا ڈھیل دلائی ان کو ظال کا یہ بے بوجہ اس کے کہ وہ پالو کہتے ہیں لزین ان لوگوں کے لیے کری ہو جنہوں نے ناپسند کیا نزل اللہ ہو اس چیز کو جو نازل کی اللہ نے سنوتی اوکم قریب ہم اطاعت کریں گے تمہاری فیبا دل امر بعض معاملات میں واللہ اور اللہ یا جانتا ہے اسرارہم ان کے راز ان کی نیتیں فقیفہ تو کس طرح اذا توفت ہم جب فوت کریں گے ان کو الملائکہ فرشتے یدربونا ماریں گے وجوہ ہم ان کے چہروں کو ادبار اور ان کی پیٹھوں کو ذالکا یہ بے ان بوجہ اس کے کہ بے شک انہوں نے اتباؤ پیروی کی ما اسخطا جس نے غصہ دلایا اللہ اللہ کو وکری ہو اور انہوں نے ناپسند کیا اور دعا نہ ہو اس کی رضا کو تو اس نے ضائع کر دیا آمالہم ان کے اعمال کو حسب بلزین یا سمجھتے ہیں وہ لوگ فی بہم مرد ان جن کے دلوں میں کوئی بیماری ہے ان کے لن ہرگز نہیں یخرج اللہ نکالے گا اللہ ازغان ہم ان کے کینے حسد بغض ولو نشا اور اگر ہم چاہیں لرئی نہ کہم البتہ دکھا دے ہم تجھ کو انہیں فلا ارفت پھر البتہ پہچان لو تم ان کو بسیما ہوں ان کے چہروں سے ولاف نہم اور البتہ تم ضرور پہچان لوگے انہیں فی لہن القول کلام کے اسلوب میں لہن اسلوب طرز واللہ اور اللہ یا علم جانتا ہے اعمالکم تمہارے اعمال کو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو حتی یہاں تک کہ نعلم المجاہدین ہم جان لیں مجاہدوں کو من کم تم میں سے وسابرینا اور صبر کرنے والوں کو نب ل اور ہم آزمائے اخبار کم تمہاری خبروں کو ان الزین کفرو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وسدو سبیل اللہ اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا وشاق رسولہ اور انہوں نے مخالفت کی رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم ممبا دما تبینا اس کے بعد کے واضح ہو گیا لہم ان کے لیے الہدا حق ہدایت یا اس کے بعد کے واضح ہو چکی ان کے لیے راہ راست لئی اللہ شعی ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتے اللہ کو کچھ بھی وہ سیاح بتو اور انکریب وہ ضائع کرے گا آمال ان کے اعمال یا یوہل الزین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اتی اللہ و اتی الرسولہ رسولہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی ولا تبطلو اور نہ تم ضائع کرو اعمالکم اپنے اعمال کو ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وصدوا عن سبیل اللہ اور انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے سم ماتو پھر وہ مر گئے وہ کفار حالانکہ وہ کافر ہیں فلن یغفر اللہ لہم تو ہرگز نہیں معاف کرے گا اللہ ان کو فلا تہنو پس نہ تم سستی کرو وتد اور نہ تم بلاؤ الاسل میں طرف صلح کے وہ ان تم العلون اور تم ہی غالب رہنے والے ہو واللہ معکم اور اللہ تمہارے ساتھ ہے ولن یترکم اور ہرگز کمی نہ کرے گا امال اکم تمہارے اعمال میں یا ہرگز کم نہ کرے گا تمہارے اعمال انما بے شک الحیات الدنیا دنیا کی زندگی لعبن کھیل ہے ولہ اور تماشا ہے وہ ان اور اگر تو مینو تم ایمان لے آؤ وہ تتقو اور تکوا اختیار کرو یؤتکم وہ دے گا تم کو اجورکم اجر تمہارے ولا اور نہ یس طلب کرے گا تم سے اموالکم مال تمہارے ان اگر یس الکموہا وہ تم سے مانگ لے ان کو فیح پھر تم سے چمٹ جائے تب خلو تم بخل کرو گے وہ یخرج اور نکالے گا ازغان کم تمہارے بغض اداوتیں ہا ان تم یہ تم ہو ہا لائی وہ لوگ تمہیں پکارا جاتا ہے لتن فکو کہ تم خرچ کرو فی سبھی اللہ اللہ کے راستے